لبيك يا حسين يعني أنك تكون حاضرا في المعركة ولو كنت وحدك ولو تركك الناس وخذلك الناس لبيك يا حسين أن تكون أنت ومالك وأهلك وأولادك في هذه المعركة هذا يعني لبيك يا حسين حسین دیتے رہیں گے یہ صدا یا حسین سارا جہاں تم پہ فدا یا حسین سارا جہاں تم پہ فدا یا حسین تیروں کی بارش ہوئی اثر کا وقت آ گیا دیکھ رہا تھا فلک ہوتی تھی تم پر جفا زین پہ نا خاک پہ آپ کا لاشا پرا آپ کے حلقوم پر شمر کا خنجے چلا جالس شمن على صدر الزکی واحز نحر الحسین بن علی دیتی رہے کی صدا یا حسین سارا جہاں تم پہ فدا یا حسین دیتے گے صدا یا حسین سارا جہاں تم پہ فدا یا حسین پاس موسغر نہیں اکبر و عباس بھی شام غریباں ہیں اور بی بیاں سب ہے کھڑی خیموں میں اب ہے دھواں سر سے ردا چھن گئی شام تلک بے ردا روتی ہے بنتے علی تحز نحر قبل نحرك ولا عرى على التربان جسمك يا حسين دیکھ رہے تیری صدا یا حسین سارا جہاں تم پہ فدا یا حسین دیتے رہیں گے صدا یا حسین سارا جہاں تم پہ فدا یا کے بازار میں کانوں سے بالی چھنی جس کو تماچے لگے شام تلک رو رہی تھی یہی کہتے ہوئے بابا کہاں ہو میرے آؤ بچاؤ مجھے ترا بنت امام الہدا حولها العدا ورؤوس فوقها دیکھتے رہے کہ صدا یا حسین سارا جہاں تم پہ فدا یا حسین دیتے رہے گے صدا یا حسین سارا جہاں تم پہ فدا یا حسین عشق بہاتے ہیں ہم کرتے ہیں ماتم تیرا ہم تیرے ہی نام کرتے ہیں مجلس پپا جینے کا مقصد ہے تو تو ہے ہماری بقا آخری سانسیں تلق دیتے رہیں گے صدا نحن جميعا سرخنا لك حسین ونقول قلنا فدا لك حسین دیتے رہیں گے صدا یا حسین سارا جہاں تم پہ فدا یا حسین دیتے رہیں گے خدا ہی جانتا ہے حقیقت حسین کی مصطفیٰ سے پوچھو عزت حسین کی جبریل سے پوچھو خدمت حسین کی کل انبیاء سے پوچھو عبادت حسین کی مولا علی سے پوچھو عظمت حسین کی فاطمہ سے پوچھو فضیلت حسین کی سکینہ سے پوچھو محبت حسین کی سجاد سے پوچھو وسیعت حسین کی بہلول سے پوچھو جنت حسین کی راہب سے پوچھو سخاوت حسین کی کل کربلا سے پوچھو کرامت حسین کی کل کربلا سے پوچھو کرامت حسین کی یزید سے پوچھو ذرا طاقت حسین کی آج تلک گونجتی ہے یہ جہاں میں صدا تھا تیرے لبے پر سر کر بو بلا کہتے ہیں لبیک ہم ہر گھڑی اور ہر جگہ کاش یوں ہوتے تو ہم ساتھ بھی دیتے تیرا کن پنم آخری کر بلا لنسفك في حبك الدماء سارا جہاں تم پہ فدا یا حسین سارا جہاں تم پہ فدا یا حسین چاند ستاروں پہ اور عرش پہ ہے تیرا نام کوئی نہ جو کر سکا تو نے دکھایا وہ کام دونوں جہاں میں ہرے کرتے ہیں تجھ کو سلام تو نے بچایا ہے دین اے میرے پیارے ماں حققت حلما بحمایت دین باقیت دوما عونا للشاکرین دیتے رہے گے صدا یا حسین جہاں تم پہ فدا یا حسین دیتے رہے گے صدا یا حسین سارا جہاں تم پہ فدا یا حسین آج بھی تیرے محبوں بو پہ ظلم و جفا غزہ مدینہ نجاف کر بو بلا سامرا ہم کو ہے اب دیکھنا بدلائے کر بو بلا آو امام زما ہے یہی دل کی دعا حب وذنبنا هو علي علی دیتے رہے گے صدا یا حسین سارا جہاں تم پہ فدا یا حسین دیتے رہے گے صدا یا حسین سارا جہاں تم پہ فدا یا حسین ہے یہ تجانی دعائیں پروردگار بھیجیے مہدی کو آپ کہتے ہیں ہم بار بار لشکر مہدی میں ہو سارے حسینی شمار جیت گا اسلام اور ہوگی وہ ظلم کی ہار هذا الدعاء منا يا رب يا شفيع عجل ظهور صاحب العصر يا سميع دیتی رہے گی صدا یا حسین سارا جہاں تم پہ فدا یا حسین دیتے گے صدا یا حسین سارا جہاں تم پہ فدا یا حسین